جناب یاداد بن شداد بن عوض کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت المقدس میں حاضر تھا انہوں نے ہمیں جمعہ پڑھایا میں نے دیکھا کہ مسجد میں حاضرین کے اکثریت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی میں نے انہیں دیکھا کہ امام خطبہ دے رہا تھا اور وہ احتباء کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے امام ابو دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نئے خطبہ میں احتباء کی حالت میں بیٹھا کرتے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوئی بن سوحان سعید بن بن بن بن بوسیب ابراہیم مکحول اسماعیل محمد سعد اور نعیم سلامہ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جناب عبادہ بن نوسی رحمہ اللہ تابعی کے علاوہ مجھے کسی کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے اس طرح بیٹھنے کو مکرو کہا ہو سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو گیارہ